تقریر نکاح توڑا ایمان نال میں کسمیا پیا جی پی مفتیاں مفتی ملوڈیا دیا تقریر سن کے اٹھو سرو جا کے رن اپنی نکاح اپنے نال چکرو یوس بے ہو یوم سی کافرا یوس بے یومسی یوم سی بے ہو کافرا سونے نبی فرمایا یہ جا وقت آنا ہے بندہ سویرے مومن ہونا ہے شامی کافر ہونا ہے شامی مومن ہونا ہے سویرے کافر ہونا ہے یہ تو میں اگے گا خلاصے ہالے کچھ نہیں کھولے ایک ربانی ہے نام مراد ایک جافر قریشی ہے جہاں میں نام کی لیا ملتان دا اور قوم بچاری ہوئی تے موت تے خو دے دو سو بندہ ہزار بندہ مداری دے اتنے دو سو بندہ ہوں جی اس طرح بابا کٹھے ہو کلو انہوں واسطے جعفر قریشی امام خزالی ہوتی اس تقریر کی میں اگلے دن گیا مینو یہ پھر کسی بندے آخیا جی ہوں ہے مرنے سے پہلے مرنے کے بعد بات تقریر کر رہے تھے بندے بیٹھے جی ہاں جی، آخیا ہاں جی، میرے کو بھی ہے میں نکاح دوبارہ کرا جی کلمہ بھی دوبارہ پڑھیا جی ظالم کی پہ آخر ہے کہ بہاری چوک چ میں کھلوتا ادھر ڈولی آئیے جنازے دی ادھر ڈولی آئیے شادی دی میں اتنے رب نال ہم کلام ہوا میں کہ ربا کیا ماجرا ہے قدرت آواز دیتی ہے جافرا سچے دا کچھ ہاں سی دا کچھ اللہ اکبر میں کہ اوئے او لانتی سنن والے تے لانتی بھوکن والے نہ سنن والے مردوداں نو پتہ کی سنی جانے ہاں، نہ بھوکن والے نو پتہ کی بھوکی جانے ہاں۔ ایڈا وڈا کفر کہ ہن ایمان نال دس جے رب سونے دا ارادہ کچھ ہوندا ہے تے اگوں ہو کچھ جاندا ہے پھر رب کھادا ہے ہوں جہے سبحان اللہ آخر والے اگوں بیٹھے سن راضی ہونے والے اگے بیٹھے سن سارے مرتد بھی ہو گئے وہ نبی پاک نے فرمایا سویرے مومن ہو سن شام نو کافر جی ہوں شام کا جلسہ ہے تو شامی وہ کافر ہو بیٹھے تو جی جلسہ صبح کا صبح کافر شامی مومن سن سویرے کافر پھر آدھے چشتی چڑھتا سارے آ کے رگڑی چاہیے یعنی جہاں ایمان بچا یہ رگڑی آ جڑا ایمان رگڑی جائے نہ کرم ہے ہاں اس قوم تے رونا رونا اور میں روزانہ رونا دن پندرہ سال ہو گئے روندے اس قوم ہاں جی